بہت سے لوگ اس سوال یہ پوچھتے ہیں ولی اللہ کا جدیدی کارنامہ کیا تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو بارہویں صدی کا مجسد جن لوگوں نے قرار دیا وہ ان کی کون سی خصوصیت تھی جس بنا پر اس نے بڑے لقب کے مستحق ٹھہرے حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کا مجدد ہونا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ اختلاف ہو گیا ہو ہندوستان نے جتنے بھی مقادیب فکر بعد میں جنم لیے جن کا تعلق فاضل سے تھا وفا بریلی سے تھا یا وہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف سے آزاد کہتے تھے سب کا سرا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ سے جا ملتا ہے دیوبند کی نسبت زمین کی نسبت ہے کہ وہ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور ہے اور اصل میں جو نسبت ہے وہ عقیدے کی ہے زمین کی نہیں اور عقیدے کی نسبت اہل سنت والجماعت کی ہے اور اسی طرح بریلی ایک شہر تھا اور ہے اور وہ زمین کی نسبت ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہ دیوبند کی نہ بریلی کی اصل جس نسبت کی قدر و قیمت ہے وہ سیدھا ہے جو اہل سنت والجماعت جماعت کے مطابق اور شاہ صاحب رحمت اللہ کا دور جب آیا ہے ملخص تجدیدی کارنامہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا وہ ان حالات میں سامنے آیا لکھا گیا اور انہوں نے ایک جماعت پیدا کی جو ان تمام نسبتوں سے بلند تک تھی دیوبند سے اور بریلی سے اور عدم تکلیف سے اور وہ نسبت صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کی تھی زیادہ سے زیادہ دوسری بڑی نسبت جو انہیں حاصل تھی وہ مجددی ہونے کی نسبت حاصل تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ اپنے مشرق کے اعتبار سے نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے مجدد الفسانی سرکندی رحمت اللہ علیہ پھر ان کے خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ پھر ان کے خلیفہ حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھر ان کے خلیفہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ اور رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے شاہ ولی اللہ احمد رحمت اللہ علیہ غالباً یہی تصدیق ان کے مشرق کی اور سلسلے کی لکھی ہے ان کے تجدیدی کارنامے کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور آتے آتے عالمی اسلام پر تھکاوٹ تاری ہو گئی تھی اور اللہ کا دین پرانا نہیں ہوا تھا وہ کسی صدی میں بھی پرانی ہونے والی چیز نہیں ہے اور کبھی بھی اس کے نظام باطل نہیں ہیں اور اگر ان کے لیے یہ چیز مان لی جائے کہ یہ دین کسی خاص تک قابل عمل تھا اور پھر اس کے بعد نہیں رہا تو دوسرے لفظوں میں ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو کسی زمانے میں ایسا چھوڑ دے کہ انہیں اللہ تک پہنچنے کی راہ ہی نہ ملے اس لیے یہ دین ابدی ہے یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس لے کر حاصل ہوگا قبل امن ہو اللہ اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے قیامت تک کی ضروریات کے لیے اور معاشرے جتنے بھی بدلتے رہیں اور قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں کتنی بھی مرتب ہوتی رہیں اور مشرق کی برتری اور مغرب کی بستی اور مغرب کی برتری اور مشرق کا پیچھے رہ جانا یہ سب زمانے کے ہیر پھیر اٹھ پھیر جتنے بھی ہوتے رہیں اللہ کا دین اس کے متعلق طے شدہ ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل ہے تمام بیماریوں کی دوا ہے اور جتنے بھی پیاسے اس گھاٹ کی طرف آئیں گے اپنے پینے کا پانی پائیں گے ایسا پانی جو صاف ستھرا ہے اور ایسا پانی جو ہضم ہوتا ہے اور ایسا پانی جس میں لذت ہے اور ایسا پانی جو پیاسے کی پیاس کو بچھاتا مسلمانوں پر تھکاوٹ داری ہو گئی اور دو چیزیں یکے بات دیگرے بھی ہیں کہ اربوں کو الگانہ نے عالمی قیادت عنایت فرمائی تھی اور اربوں کی اس قیادت کے بعد دوسری قیادت ترکوں کی تھی کہ جب بتا عرب ختم ہو گئے اور پٹ گئے اور بغداد جل گیا تو اب دور دور تک آکاش نظر نہیں آتے تھے کہ مسلمان کبھی دوبارہ اٹھیں گے اور یہ قوم بھی کبھی جیے گی یہاں تک کہ اللہ نے ان تعداروں کو دین کی توفیق دی جن تعداروں نے خدا کے دین کو سخت و تاراج کیا تھا اور کو تباہ کیا ہوتے ہوتے یہ سلطنت اور یہ حکومت اور خلافت ترکوں میں پہنچی اور ترکوں نے عالمی سطح پر قیادت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا روگ اور دبدبہ قائم رکھا لیکن اٹھارہویں صدی جب آئی ہے اور اٹھارہویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں بڑی مضبوط مملکت قائم تھی اور وہ اورنگزیب رحمت اللہ کی تھی اس میں اس میں حلال پیدا ہوا اور اورنگزیب دعا مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے ان کے وزیر اعظم اس نے روتے ہوئے دیکھا اس نے بعد میں پوچھا کہ کوئی خاص بات تھی کہ آج آپ اللہ تعالیٰ سے بہت سے دعا مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے صرف ایک بندہ طلب کر رہا تھا جو میری جگہ پر سلطنت سنبھال لے کیونکہ کہ کسی آدمی میں یہ اہمیت نہیں ہے کہ اتنی بڑی حکمرانی کو وہ شخص سنبھال بڑی دانائی سے انہوں نے کام لیا حکمت سے کام دیا اور انہوں نے اپنی سلطنت کو چار ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چاروں بیٹوں کو الگ الگ مملکتیں بنا دی اور انہوں نے کہا آپس میں نہ لڑنا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری چھوڑی ہوئی حکومت کو سنبھال سکے اب آپس میں بھائیوں کی طرح مل کے رہنا اور ایک دوسرے پہ فوج کشی نہ کرنا تو یہ چار مملکتیں بن گئی ہیں اور تم بڑی عظیم قوت ہو مگر ہوا جو کچھ کے ہوا اور پھر نتیجہ اس کا انقلاب کہ سترہ سو سات میں یعنی اٹھارہویں صدی کے آغاز میں اور انتقال کے بعد وہ سلطنت اس مہراج کا شکار ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ادھر ایران تھا اور ایران میں ایسی صورت حال پیدا ہو گئی کہ ایران والوں نے عراق سے لڑ کے دو بڑے مقدس شہر لے لیے نجب کو بھی انہوں نے شامل کر لیا اور اسی طرح انہوں نے کربلا کو بھی لے لیا اور شاہ عباس جو تھا اس زمانے کا اس سے چھتا پہلے بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا اور بڑا باہمت آدمی تھا اور اس آدمی کا مذہبی عقیدے کا یہ حال تھا کہ اس نے آٹھ سو میل تقریباً پیدل ننگے پاؤں چل کے اتنا بڑا بادشاہ کہ شاہ جہان کے برابر گنا جائے اس نے آٹھ سو میل چل کے علی رضی اللہ کے روزے پہ جا کے اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا مذہب میں وہ اتنا سب تھا اور اس نے ترکوں سے کچھ علاقے چھین ترک خود کمزور ہو رہے تھے اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ یورپ بیدار ہو رہا تھا اور یورپ میں نئے سے نیا فلسفہ ترقی کر رہا تھا اس امت میں آج تک جو ارتداد کی قیدیت پیش آئی ہے وہ سوچنے کے قابل ہے کہ کیا تھی یورپ میں مستقل آدمی تیار ہو رہے تھے ہمارے ہاں افراد نہیں تیار ہو رہے تھے اور وہاں سفوں کی سفیں تیار ہو رہی تھی نئے سے نئے فلسفے سے نشناخت کرایا جا رہا تھا اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوموں پر محنت کی اور صدیوں تک انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو صحیح رکھا اور نظام تعلیم کے نتیجے میں ایک ایک فلسفی نے پورے پورے معاشرے کو بدل دیا اس کی دو تین مثالیں اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کام کو آسانی سے اس کی تہ تک پہنچ سکیں گے کہ ہوا کیا مثلا ایک فلسفی اٹھا اور اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ دنیا میں جو نظام اس وقت چل رہے ہیں افراد اور اشیاء دونوں پر ریفا ہوئی اور انسانی آبادیاں اس طرح بڑھ رہی ہیں کہ ایک ہے پھر دو ہے پھر دو کو ڈبل کر دیں چار ہے پھر آٹھ ہے سولہ ہے بتیس ہے چونسٹھ ہے انسانی آبادیاں اس طرح پھیل رہی ہیں اور چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ کے حساب سے اور اگر انسانی آبادیاں اسی طرح بڑھتی رہی اور چیزیں اسی طرح کم مقدار میں پیدا ہوتی رہی تو ایک وقت آ جائے گا جب اس دنیا میں قہد پڑ جائے گا اور انسانوں کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی اور اتنے اور اتنے اوقات کے بعد زمین پہ انسان ختم ہو جائیں گے لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم سے کم آبادی کو پیدا کریں جتنی کم آبادی پیدا ہوگی اتنا ہی اشیاء میں اور چیزوں میں تناسب برقرار رہے گا ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے قوم پڑھی لکھی تھی اور تعلیم کے نظام کو انہوں نے مدت سے سنبھال رکھا تھا جو یہ چیز مارکیٹ میں آئی اس ایک فلسفی کا یہ نظریہ کہ انسان پڑھ رہے ہیں ایک دو چار آٹھ سولہ بتیس چونسٹھ کے حساب سے اور چیزیں پڑھ رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ کے حساب سے اور اگر آبادوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اشیاء کی قرت کے نتیجے میں انسانی زندگی ختم ہو جائے گی فلسفہ اور نظریہ فوری طور پر پھیلا اور جس چیز نے دوسری طرف اس نظریے کو تقویت دی وہ بہت بڑی چیز تھی اور وہ بہت بڑی چیز یہ تھی کہ کلیسا نے سائنس سے, ٹکر لے لی اور نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ کلیسا ہار گیا اور اس کے بعد سائنس نے ترقی کی مذہب کا اور سائنس کا جو ٹکراؤ ہوا ہے یہ یورپ کا اتنا بڑا انقلاب تھا اتنا بڑا انقلاب تھا کہ اس انقلاب نے پوری دنیا میں مدد جڑیں ہلا دی اور اس کے اثرات ابھی تک باقی ایک نظریہ ایک آدمی نے پیش کیا زمین کے گولونے کا اور آپ جانتے ہیں کہ اسے سزا دے دی گئی پھر اس توبہ کرائی گئی اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ایک سائنس کا نظریہ دے دیا تو ایک ایک فلسفی نے پورے یورپ پر اثر ڈالا اور وہاں سے ان کا اور ان کی تحریکیں شروع ہوئی آپ اگر دوسری مثال کی دیکھنا چاہیں بلکہ ایک مثال کو پہلے پورا کر لیتے ہیں کہ جس نے نکاح کے نظام میں باندھ رکھا تھا اور طلاق نے بالکل ممنوع قرار دینی تھی کہ طلاق نہیں دے سکتا اور صرف ایک ہی شادی کرنی ہے جب یہ نظام ٹوٹا ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں رہی لیکن اس بات کی ضرورت یقیناً رہی کہ لوگ اپنے نصب کو محفوظ رکھیں اور اولاد بھی پیدا نہ ہو اور دوسری طرف جنسی آزادی بھی مکمل طور پہ معاشرے میں دی جائے تو یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملی ہیں کہ آبادی بھی کم ہونی چاہیے اور جنسی تعلقات پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے وہ چیزیں بنانی شروع کی جن چیزوں کی وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کی جائے اب ایک چھوٹی سی کتاب نے سارے یورپ میں کا بچا دیا ایک فلسفی پیدا ہوا اور اس نے قوم کو ایک نئی راہ دی اب اس کی دوسری مثال دیکھنا چاہیں تو فرائڈ نے ایک فلسفہ پیش کیا اور اس نے بتایا لوگوں کو کہ دنیا کی جتنی بھی نظام اور چیزیں تم دیکھتے ہو جتنی بھی اخلاقیات کا نظام ہے یہ سارے خواہشات کے گرد گھومتا ہے لوگوں نے اسے پڑھا اور اس کے اس فلسفے نے دنیا پر اثر کیا اور تیسرا بڑا نظام اگر آپ دیکھنا چاہیں جس نے دنیا کو اب تک چکر رکھا ہے ان چیزوں میں بکال ماسک کا نظام تھا مارکس نے ساری زندگی محنت کی اور مارکس نے ایک کتاب لکھی سود کے خلاف اٹھائیس سال میں جا کر وہ کتاب اس کی پوری ہوئی ہے اور ابھی بھی برٹش لائبریری جو پہلے زمانے میں ایسٹ انڈیا لائبریری کہلاتی تھی اس کی لائبریری میں چلے جائیں تو ابھی تک انہوں نے اس کرسی کو محفوظ رکھا ہوا ہے جس کرسی پہ بیٹھ کے اٹھائیس برس سے اس نے ایک کتاب لکھی اینکل کا اینکل جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا وہ بار بار اس کو کہتا رہا کہ اس کتاب کو چھوڑ دو اس کتاب کو نہ لکھو نہ لکھو لیکن وہ بھی اللہ کا بندہ اسے پورا کر کے اٹھا اور اتنی بڑی کتاب اتنا بڑا فلسفہ اس کتاب میں دیا گیا کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ نیز پیغمبر لیکن بردر بغل دارت کتاب مارکس پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک کتاب موجود ہے اس کتاب میں دنیا کو ایک نئے نظام سے روشناس کرا اور جرمنی میں ہیگل کے نام سے جو کلب کھلے تھے ہیگل اپنے زمانے کا بہت بڑا تھا اور وہ دور تھا جس دور میں ہیگل کو جس سے نہیں پڑھا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پڑھے لکھے انسان ہیں ان کلبز میں وہ کتابیں گئے لوگوں نے پڑھی اور لوگوں نے مارکس کو قبول کیا اور وہ سمجھتے تھے کہ جرمنی میں سوشلسٹ انقلاب آ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے فوراً بعد یہ انقلاب روس میں برپا ہو گیا تو ایک ایک فلسفی پوری قوم کا مزاج بدلنے کے لیے کافی تھا یہ جو آرٹیکل جو لکھتے تھے جو چیزیں لکھتے تھے قوم پڑھتی تھی اس کا اثر قبول کرتی تھی اور ہمارے یہاں اس وقت صورت حال یہ تھی جو پہلے آپ سے کیا کہ اورنگزیب رحمت اللہ کے بعد جہالت شروع ہوئی اور جس تک ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی ہے تو یہاں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے جان بوجھ کر ان کی تعداد کو کم کیا انہوں نے کہا اگر ہندوستان میں اسی طرح پڑھے لکھے لوگ رہے تو انگریزوں کے نظام کو کوئی قبول نہیں کرے گا صرف بنگال کا یہ حال تھا کچھ ایک صوبے میں یہ کہتے ہیں اس وقت کی تاریخ میں لکھا ہے کہ سولہ ہزار سے زیادہ کالج پڑھنے کے ادارے پر میرے حکومت کو جبرن کو ادارے ختم کرنا پڑے دہلی ایک چھوٹا سا شہر تھا تغلق کے زمانے میں اب آپ کو شاید حیرت نہ ہو لیکن پہلے حیرت ہوتی تھی اب ہم پڑھتے ہیں کہ ٹوکیو میں اتنی یونیورسٹیز ہیں فلاں جگہ اتنی یونیورسٹیز ہیں اس ایک دہلی شہر میں تغلق کے زمانے میں دو ہزار تعلیمی ادارے تھے اور مسلمانوں میں کوئی آدمی ان پڑھ غیر پڑھا لکھا ہو ہندو جو ہر زبان سیکھنے میں اور جو حکومتی سطح پر مضبوط چیزیں تھی انہیں سیکھنے میں بہت آگے تک مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے تھے یہ سارا یہاں کا معاشرہ تھا مگر آہستہ آہستہ تعلیم کی کمی ہوئی اور یہ وہ دورہ اس زمانے میں ولی اللہ محبدیبی رحمت اللہ نے بھیجا ان کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا اب ایک طرف آپ یورپ کو دیکھیں کہ فلسفہ اٹھ رہا ہے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں نسلیں تبدیل ہو رہی ہیں نظریات تبدیل ہو رہے ہیں دوسری طرف عالم اسلام پہ اس میں حال چھا گیا تھک گئے یہاں کے لوگ اور جس طرح بڑے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے یہاں پر مکمی واقع ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے اس بلسفے نے حملہ کیا مشرق پر جو مشرق میں اب تک جاری اس امت میں مجموعی طور پر اقتدار جو پھیلا اور جو لوگ مرتب ہوئے ہیں سب سے پہلی کوشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مان بعد اس کے وکر اسلام کے زمانے میں ہوئی اور جو وکر اسلام کی بے نظیر قوت ایمانی اور استقامت اور اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ان کا ایک فکرہ ظاہر کرتا ہے اس فکرے میں کتنی روح اور کتنی جان ہے انہوں نے کہا کیا خدا کا دین برباد ہو جائے گا وہاں میرے جیتے جی ابو بکر کی زندگی میں خدا کا دین بدل جائے گا میں بالکل یہ بات نہیں ہونے دوں گا وقان یوگنا اپنی یہ پالن خدا کی قسم اگر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے آج وہ اونٹ کو دیں اور وہ رسی جو اس اس کے کے کے گھٹنے کو باندھنے لیے وقت دیتے تھے اور اب نہ دیں لفقا میں ضرور ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا اور انہوں نے کہا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی جانور کا بچہ وہ پکا میں دیتے تھے اور آج وہ نہیں دیں گے میں ضرور ان کے ساتھ لڑوں گا دین کیا خدا کا دین برباد ہو جائے گا وہ اور میں میری زندگی میں میری ہوتی حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں انہیں روکتا رہا کہ آپ نہ لڑیں اور جب انہوں نے یہ فکرے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے فکرا رہا انہوں نے کہا جب بات کے لیے کیا یہ صحیح بات کرتا ہے اور اسلام نے کہا تم مجھے ڈرا ہو اس بات سے کہ مدینہ نبرا میں کیا ہوگا اگر فوج چلی جائے گی اور تم لوگ چلے جاؤ گے خدا کی قسم اگر مجھے یہ یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر آ کر بھیڑیے حملے کر دیں گے اور ان کی جانوں سے نپٹ جائیں گے تو بھی میں اتنا کو ختم کر کے ملک میں رہوں گا میں اس سے بات نہیں یہ تو رضی اللہ کے ایمان کی کیفیت تھی جس نے ارتداد کو ہٹا دیا اسی لیے محاورے میں لوگ کہنے لگے کہ بلا بکر تھا تو فلاں جگہ لوگ مرتد ہو گئے اور بکر جیسا کوئی آدمی نہیں ہے اور لوگ کہنے لگے فضیت البلا ہوا بکندہ اتنی مشکل اتنا مشکل مسئلہ پیش آ گیا اور علی رضی اللہ نہیں ہے یہ فکر آل حکومت رضی اللہ عنہ کبھی کبھی مدینہ منورہ میں کہتے تھے کہ قضیت ولا واسطہ افسوس اتنا مشکل مسئلہ اور حسن کے والد موجود نہیں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ فکرا تاریخ میں ضرور مسئل بن گیا کہ عزت الولا اللہ ارتداد شروع ہو گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی یاد نہیں اس ارتداد کا دوسرا حملہ ہوا ہے جس کا اسپین برباد ہوا اور مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں نے اسپین کو ڈبو دیا تو وہاں جو لوگ تھے جبرن نے عیسائی بنائے اور اب بھی کئی صدیاں گزر گئیں کم سے کم بھی آٹھ صدیاں گزر گئیں اب بھی آپ اسپین چلے جائیں اور وہ کے اتنے گہرے اثرات وہاں پر ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی ابھی عرب نکلے ہیں اور ابھی کوئی اور قوم آئی ہے ان کے بازاروں میں اب اب بھی بھی بکتی ہیں چمڑے کی چیزیں بکتی ہیں اب بھی وہی لباس ہے جو عربوں کا ہے ان کی نیشنل لینگویج میں وہ وہ نام شامل ہیں جو عربوں ہی کے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ابھی اس راہ گزر سے کوئی گزرا ہے عربوں کا اب تک اتنا اثر ہے ان عربوں کو اعتراض کا لے آنے والے یہ ایک واقعہ تھا جو جبرن ہوا یہ دو مرتبہ احتجاج کی کیفیت ہوئی لیکن وکر اللہ اسلام نے کنٹرول کر لیا وہاں مسلمان جو مرکز نہیں ہوئے انہیں وہ دیا گیا مار دیا گیا جلا دیا گیا اور کچھ عرصے کچھ کچھ نسلیں مسلمان ہو گئے مرکز ہو گئی عیسائی ہو گئی اور تیسری مرتبہ احتجاج کی اتنے بڑے پیمانے پر جو تحریک شروع کی گئی وہ شروع اور سنگھن کی تحریک تھی جو انیس سو دس میں انیس سو بارہ میں سولہ میں اس کچھ پیچھے اور کچھ آگے یہ تحریکیں اٹھائی گئی تاکہ جتنے بھی ہندو تھے انہوں نے کہا تمام مسلمان جو ہندوؤں کے مسلمان ہیں انہیں دوبارہ اسلام کی اسلام سے ہٹا کے ہندوازم کی طرف لوٹایا جائے مگر اس وقت لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کی اس تحریر پر بند باندھ دیا جب کوئی آدمی مرتب ہو جاتا تھا تو نقصان کیا مرتب ہو جانے کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ اسلامک سوسائٹی سے کٹ جاتا کوئی اسے اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتا ماں باپ کے تعلقات ٹوٹ جاتے کے تعلقات ٹوٹ جاتے تھے وہ مرتد ہو کر اسلامک سوسائٹی سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا تھا مسجد میں نہیں جا سکتا تھا اور ہندو ہو جاتا تھا عیسائیت قبول کر لیتا تھا کچھ کر لیتا تھا ایک بڑا نقصان اس کو یہ ہو جاتا تھا کہ سوشل بائک آؤٹ ہو جاتا تھا اور دوسرے عالمی اسلام میں اس سرے سے اس سرے تک اضطراب پھیل جاتا تھا پتا چلتا تھا اچھا مرکز ہو گئے ہیں تو مسلمان علماء اہل علم اہل دل سب کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے جاؤ اسے پکڑو اسے سمجھاؤ اور اسے بتاؤ کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں کیوں تم مرکز ہو گئے ہو برا دین کیا ہے اچھا دین کیا ہے یہ ایک اجتراق کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی مگر ایک اقتدار جس نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے اور ایک اقتدار جو انیسویں صدی کے بعد حملہ ہوا ہے وہ ابتدا گلی گلی اور اونچے میں پھیل گیا ہے اب جو ابتدار کا حملہ ہوا ہے اسلام کی پوری تاریخ ابتداش ہے کبھی بھی ایسا شدید حملہ نہیں ہوا کبھی ایسا حملہ نہیں ہوا جس کی جڑیں اتنی گہری ہوں جو ابتدار اتنے وسیع پیمانے پر پھیل جائے کہ اس امت میں اس سرے سے اس سرے تک لوگوں کے دل مدد ہو جائیں اور ایسا اقتدار پھیل جائے کہ جس میں ممالک کو درکنار شہر کو درکینار ہر گھر میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگ جائیں اور ایسے محلے اور ایسی غلطیاں آپ کو ملیں یہ ارتداد کا حملہ انیسویں صدی میں ہوا اٹھارہویں صدی کے آخر پہ ہوا اب تک ہو رہا ہے یہ ایسا ارتداد ہے جس میں مرتب ہونے والے کو کسی میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس مرتب ہونے والے کو کسی بھی کسی برہمن کے ہاتھ سے تین تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے کسی مندر میں نہیں جاتا کسی کو سوارے میں نہیں جاتا کسی کے نیچا میں نہیں جاتا اب یہ جو ارتداد کا حملہ ہوا ہے یہ اتنا شدید ہے اتنا گہرا اثر رکھتا ہے کہ اب تک عالمی اسلام پہ ایسا حملہ نہیں ہوا اور وہ ہے مغربی فلسفے کا حملہ اس نے عالمی اسلام کی جھولے ہلا دی ہیں اور ڈھائی سو سال سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور مسلمان اس کا بری طرح شکار ہو گئے ہیں اور ان کا اعتماد مصیبت پر اٹھ گیا ہے ان کے نوجوانوں کے دل اس بات سے ہٹ گئے ہیں کہ اسلام کے بھی ان مسائل کا حل ہے تو سوال کرتے ہیں شخص کی بنیاد پر سوال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس بینکنگ کا نظام کیا ہے تو سوال کرتے ہیں تو ایسے جیسے صاحب کو میں بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کریں اس کا کردار اتنا لوز ہو گیا ہے گویا اس کے لیے قبر کا آزاد کوئی چیز نہیں ہے آپس میں جواب دینا کہ ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اب یہ مرتد ہونے کے باوجود مسلمان ہے ٹھیک ٹھاک ہے کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے عید شبرات مسجد میں بھی آ جاتا ہے لیکن اس کا اندر ایمان بن خالی یہ ارتداد اس فلسفے کے مسلسل حملوں کا نتیجہ ہے جو حملے مسلسل وہاں سے ہو رہے ہیں کہ وہاں سے فلسفہ آتا ہے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں لوگ اس کو پڑھتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں لوگ ان سسٹمز میں اپنی زندگی کے مسائل کا حل دیکھتے ہیں اور لوگوں کو ایک طرح سے ایمان اور یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل ویسٹرن سسٹم میں بیسٹ جو کچھ کہتا ہے وہ انسانیت کے لیے بھلائی کے لیے درست ہے اور وہ نہیں جانتے کہ نبوت نے کیا کردار ادا کیا ہے انسانوں کی تہذیب میں انسانوں کے عقیدے میں اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی تہذیبیں تک بنائی اور جنم دی تھی ان میں ایک تہذیب ایسی ہے جس کا ہمیشہ بنیادی پتھر عقیدہ رہا ہے وہ صلاح السلام کی تہذیب ہے صلاح السلام اپنی تہذیب کو عقیدے کی بنیاد پر اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عقیدے کو جانتے اور عقیدے کی بات کرو اللہ پر ایمان اللہ پر بھروسہ خدا کی تقریب پر ایمان نقوت پر یقین اسلام کی تعلیمات پر یقین اس کی سزاؤں کو حکمت کی نظر سے دیکھنا کہ کس ظالم کے لیے اس نے کیا سزا کی ہے سسٹم اس نے کیا دی ہیں کوئی اس کی بات حکمت سے خالی نہیں ہے یہ یقین آج کا آج کا نکلتا چلا گیا ہے اور اس کے یقین کے نکلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں علم ہو تو یقین بنے ایک بچے کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہیرا ہے وہ کیسے یقین کر لے گا کہ اگر یہ مارکیٹ میں لے جائے تو ممکن ہے اتنی بڑی قیمت اس کی لگ جائے پورا شہر اس کی قیمت ادا نہ کر سکے علم کا نہ ہونا ان چیزوں کا اس ارتداد کا سبب بن گیا ہے اس ارتداد پہ کوئی مفتی فتوا نہیں دے سکتا کہ مرتد ہو گیا ہے کوئی مفتی جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کر سکتا کوئی اس کے نکاح میں توڑنے کا فتوا نہیں دے سکتا اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ ایک سمو دیا ہے انہوں نے اور انہوں نے پورے کی پوری جد و جہد کے ذریعے لوگوں کو ایمان سے برگشتہ کیا نبوت پر سے اعتماد اٹھا دیا کہ تمہارے تمام مسائل کا حل اس فیصلے دیا دیا ہے اس نے دیا ہے اس نے دیا ہے اس نے دیا ہے اور جو حل اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے صحابہ کے رام اسلام نے دیا تھا ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ نے دیا تھا اس سے وقت لوگ باخبر نہیں اور جو باخبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس نظام کو وہ زبان سے چاہے اس کی مخالفت نہ بھی کرے لیکن ان کا دل ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یہ ہے ایسا ابتدا اور اس ابتداد کے ساتھ سیاسی شعور کی قلت کوئی بھی آدمی وہ دین میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو اگر اس میں سیاسی شعور نہیں ہے تو باطل نظام کے لیے اور ظالم قوتوں کے لیے اس فرد اور اس جماعت کو ہٹا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا وہ جانتے ہیں کہ شہر میں اگر دس لاکھ آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں دین کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں ان میں سیاسی شعور نہیں ہے تو کہنا بھی برداشت نہیں کرتا اور دوسرا جو نظام ہے سرمایہ داری کا وہ کہتے ہیں ان کو لگا رہنے ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی عبادات میں مست رہیں نماز پڑھتے رہیں روزے رکھتے رہیں سیاسی شعور اگر اس میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں اگر سیاسی شعور پیدا نہیں ہوتا تو ایک اعتبار سے تمہارے لیے بڑے مفید ہیں کہ تمہاری جتنی نسلیں مسلمانوں کے اندر آتی چلی جائیں گی یہ ان کو اپنے اندر سموتے رہیں گے مسلمانوں کے جوانوں کا تال منصر یہ اپنے اندر لا کر اپنے سیاسی شعور سے غیر متعلق کرتے رہیں گے ان میں شعور پیدا نہیں ہونے دیں گے تو مسترف کو ذکر و فکر صبح گاڑی میں اسے مختصر کر دو مزاج خان کا ہی اللہ میں نے کہا نا کہ طرف کو ذکر و فکرے گاڑی میں تہجد کی نماز سے پڑھواؤ اور اسے کہو اللہ کو یاد کرے ذکر کرے مراقبہ کرے اور عالمی کے ساتھ اس کو چھوڑ کر دنیا کو خانقاہ کا جو مزاج ہے پوری دنیا سے الگ ہو کر بیٹھ جاؤ اس کو جوابوں میں پختہ کر دو بڑی بڑی اصلاحی تحریکیں مسلمانوں کی انگریزوں نے برداشت کی کبھی انگریز کی مخالفت نہیں کی یہودیوں نے مخالفت نہیں کی عیسائیوں نے مخالفت نہیں کی چپ اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اب بھی اور پہلے بھی اس لیے کہ انہوں نے دیکھا سیاسی شعور نہیں ہے لہذا چلنے ہمیں کی مخالفت کر کے دنیا میں اپنے لیے ایک محاذ اور کیوں کھولنا ایک طرح سے ہمارے کام کر رہے ہیں اور جہاں سیاسی شعور بیدار ہوا وہاں سب پکڑ ہوئی اس کی آپ دیکھیں انگریزوں نے سوائے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کو ہم چھوڑ دیں جب وہ ان کے خلاف بغاوت تھی اس میں تو انہوں نے مارنا تھا اور کو پھانسی دینی تھی باقی انگریزوں نے ہندوستان میں تمام لمحہ وہ ایسے ہے فکر سے ہوں کا وہ شیعوں کا وہ دیوبندیوں کا وہ بریفیوں چار ہی بڑے بڑے مقاصد بے فکر پائے جاتے ہیں بڑے شریر میں ان چاروں مقاصد کے علماء کو بالکل کھلی آزادی دی تھی کسی کو انہوں نے نہیں چھیڑا ہندوستان میں سوائے علماء کے جنہوں نے سیاست میں دخل دیا جنہوں نے آزادی کی بات کی انہوں نے کہا انہیں پکڑو جمیت علماء کی آزاد تھے مختلف تھے شیعہ حضرات تھے بریلوی حضرات تھے اسی طرح اور بھی ایس سی حضرات سے جس نے سیاسی نظام دخل اندازی کی کوشش کی جیل میں وہ گئے مارے نے پڑی باقی جس نے اس نظام کو نہیں چڑھا ان کے بالکل صاحب ہمیں ایک وجہ سے ایک طرح سے ہماری تصویر ہر بات ہر آدمی کے سمجھنے کی نہیں ہوتی جس طرح ہر کھانا ہر ایک کو نہیں کھلایا جا سکتا آپ صدر چلے جائیں فوڈ مارکیٹ میں چلے جائیں اور آپ کسی اچھے کک سے کہیں کہ بہترین وہ کڑھائی گوشت آپ کے لیے تیار کر دے اور وہ ایک کلو تیار کر دے تو ممکن آپ ایک پاؤ کھا سکیں لیکن تین پاؤ کے لیے حسرت ریٹ کاٹ میں سے بھی کھا لوں لیکن وہ ایک سیل کیا ایک من کی اگر تیار کر کے گدے کے سامنے رکھ دیں تو اسے نہیں کھا سکتا وہ ایک رکما اس سے نہیں لے سکتا اس لیے کہ اس کی خوراک ہی نہیں ہے شیر کے سامنے گھاس کی خوراک نہیں اسی طرح انسانوں کی باتیں ہر انسان کے سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کی باتوں میں سے ایک بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی آپ نے فرمایا علی لوگوں کے سامنے اتنی بات کرو جتنی وہ سمجھ پائیں اور دیکھو اگر تم ان کی عقل کی سطح اور شعور کی سطح سے بلند کر بات کرو گے تو لوگ مجھے اور اللہ کو جھٹلائیں کتنی گوروں نے دیکھا پوری دنیا میں سیاسی شعور کو وہ بیدار نہ ہونے دینا چاہتے تھے نہ اب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہو تو یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اگر اب چیز کی وضاحت نہ ہوئی ہو تو ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھیں دہلی میں مقدمہ آیا اور ایک لڑکی کے دو دعوے دار تھے اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں قاضی حیران مقدمہ جب پیش ہوا تو دونوں نے کہا لڑکی سے پوچھا اس نے سپاہی کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا یہ سپاہی میرا شوہر ہے مجھے کاسب تھا کچہری کا منشی تھا لکھتا رہتا تھا قاضی سے بھی جانتا تھا ذاتی طور پہ یہ آدمی جھوٹا نہیں بڑا شریف آدمی ہے سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ حیران کی اس لڑکے کو کیا کہے کہے اور سپاہی کو کیا تو اس نے پوچھا تمہارا کون سا وطن تو وطن ان کے دونوں کے ایسے دور تھے کہ وہ سال سے زیادہ مقدمے کی تحقیق نہیں لگ جاتا اور سال کی جیل دینا تو قاضی کو اپنے لیے موت تھی کیونکہ بادشاہ کو حکم یہ تھا کہ فوری انصاف کیا جائے اور فوری طور پہ وہاں انصاف ہو جاتا تھا ہفتے بھر میں فیصلہ ہو جاتا تھا دس دن میں فیصلہ ہو جاتا تھا صبح مقدمہ گیا شام کو فیصلہ ہو گیا اور قاضی القزار جو تھے وہ اس مسئلے میں چکرا گئے کچھ دن تو سماج کی پھر انہوں نے بادشاہ وقت کو لکھا کہ جناب والا مسئلہ بڑا اہم پیش آ گیا ہے اور بہت پیچیدہ ہے ہم اس کو حل نہیں کر سکتے آپ مہربانی کریں اس کو خود بادشاہ نے وہ درخواست پڑھی اور اس نے کہا قائد صاحب کو لکھے کہ صبح آ جائے خرم شہزادہ شہزادہ تو نہیں تو شاہ جہان بادشاہ ہو گیا تھا اس کا نام خرم تھا تو شاہ جہان نے بڑا بڑا لکھا تھا یہ شاہ جہاں اتنا بڑا لکھا تھا اتنا بڑا لکھا تھا کہ ایران کے وزیر اعظم نے جب اس کے سفیر سے کسی بات پر بحث کی اور سفیر بیچارہ ہار گیا تو شاہ جہاں کو اتنا غصہ اپنے سفیر پہ آیا کہ اس وزیر اعظم نے جو کچھ لکھا ہے امام غزالی اور گولی سینا کی بحث کا غزالی نے گولی سینا کو کیوں کہا کہا تھا تو گولی سینا کے لیے میں اس کو لکھ کے بھیجوں گا کہ وہ فیصلہ اس کا کرنا ہے کہ منصبے کے کون کون سے مسائل تھے تو وزیر اعظم صاحب اللہ نے سمجھایا اس نے لکھا والا وزیر اعظم ہے اگر ایران کا بادشاہ یہ بات کرتا تو آپ بادشاہ تھے وہ بھی بادشاہ آپ اس کو لکھ کے بیچتے وزیر اعظم کو تو ملک میں آپ کسی کو حکم دیں وہ لکھتے وزیر اعظم سے آپ کو منہ لگانا ٹھیک نہیں کا آدمی شاہ جہان نے اللہ کو کہا کہ ملاب العیم سیال ہی رحمۃ اللہ خط لکھو سیال کوٹ نے اتنے بڑے لوگ پیدا کیے ایک سے ایک بڑا عالم دین ان میں ملا عبدالحکیم سیال کوٹ ہی تھے دو مرتبہ شاہ جہان جیسے بادشاہ نے سونے میں تولا اور کام اللہ سے کہ آپ جیسا آدمی مملکت نہیں پایا جاتا اس خط لکھا ملا الحکیم سے الکوٹی نے جمعے کی نماز کے بعد خط پیش کیا گیا کہ شاہ جہان بادشاہ انہوں نے پڑھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے لکھنا شروع کیا اگلے جمعے کو اسی کا جواب پورا کر کے پورا ایک چھوٹا سا رشادہ زمینہ کے نام سے لکھ کے بھیج دیا حضرت سمینا کی دنیا میں کم نقلیں رہ گئی تھی ایک نقل اس کی رامپور کی لائبریری میں تھی ہم نے وہ منگوائی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شاہ جہاں خود کتنا کتنا اس کو علم سے کار مقدمہ پیش ہوا تو شاہ جہاں نے صرف ایک نشست میں اس مقدمے کا فیصلہ کر دیا اس کے کام بھی بتاؤ کیا مسئلہ مسئلہ پیش ہو گیا تو قاضی نے کہا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ کس کی بیوی ہے اس پوچھا کتنے پڑھے لکھے اس نے کہا جی، میں تو بالکل نہیں پڑھا اور سپاہیوں کا پڑھا لکھا ہونا یہ مصیبت بھی بن جاتی ہے کبھی کبھی کے میدان جنگ میں حکم نہیں مانتے آگے تو عزت اور دلیل پیش کرتے ہیں منشی سے پوچھا اس نے کہا سارا نظام عدالت کا میں اتنے برس سے وہاں ملازم ہوں اس سے پوچھتے ہیں پڑھا لکھتا ہوں تو شاہ جہان نے کہا کہ اچھا بھائی کچھ لاؤ قلم کا تو قلم کا ایک منٹ سے پیش کر دیا گیا انہوں نے کچھ لکھتے رہے پھر اس کے بعد انہوں نے اچانک لڑکی کو بلایا اور کہا کہ اس میں میں روشنائی پانی کم ہو گیا پانی ڈال وہ پانی ڈال کے لائی تو شاہ جہان بادشاہ نے ایک نظر دیکھا اور قلم سے کے ایسے ہی کچھ لکھا اور یہ سب چیزیں ہٹا دی اور انہوں نے کہا یہ لڑکی اس منشی کی بیوی ہے اور آپ لوگ تحقیق کر لیں اس کے بعد فیصلہ کریں ختم ہو گئی عدالت قاضی حیران جا کر لڑکی کو سمجھایا بجایا حضرت خدا کا خوف دلایا دو چار دن میں وہ مان گئی اس سے کہا میں بیوی سی کیوں تو انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہوا اس نے کہا جی، شادی تو میری اسی سے ہوئی تھی لیکن اتفاقی مجھے دل سے اچھا لگتا تھا روز محلے سے گزرتا تھا خوب بس سبر کے سجیلا جوان تھا مجھے پسند آ گیا میں اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور تحقیق میں ظاہر ہے کہ سال ایک لگ جاتا تو پھر کس سے پوچھنا تھا بیوی کہ انہوں نے فارغ کیا اور پھر کافی جو چیف جسٹس تھے وہ آئے جہان بادشاہ سے پوچھا کہ آپ نے میں یہ فیصلہ کیسے کر لیا تو بادشاہ ایسے ہوتے تھے اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان کی تعلیم کا پوچھا اور اس لڑکی کو میں نے دباب دی اور ان کا اتنے روشنائی خشک ہو رہی ہے پانی ڈال کے لاؤ تو بہت کرینے اور طریقے سے اتنا ہی پانی ڈال کے لائی اتنا مناسب تو میں سمجھ گیا کہ یا تو یہ خود پڑی ہوئی چیز نہیں ہے اور یا یہ کہ یہ اس کی بیوی رہی ہے اور اس نے اپنے شور کو دیکھا ہے دکھتے ہوئے کہ کتنا پانی دباؤ میں ڈالنا چاہیے بہترین سی پانی کی تناسب کے ساتھ لے کے آئی تو میں سمجھ گیا کہ اتنا کرینہ اور اتنا بڑا پڑا اتنا امید ثبوت اس منشی کی بیوی ہے جائز سپاہی کو کیا پتا کہ دباؤ میں کیسے پانی ڈالتے ہیں اس سے کی بیوی کو کیا سکھانا ہے میرے گھر سے ایسے بھی ذکی اور ذہین تھے تو سیاسی شعور یہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا مگر سیاسی شعور اگر نہ ہو تو پھر انسان دنیا کے حالات کا تجزیہ نہیں کر سکتا تو مسلمانوں میں وہ تمام جماعتیں اب بھی یورپ اور امریکہ اور سارے غیر مسلموں کو گوارا ہیں جن میں سیاسی شعور نہ ہو اور مسلمانوں پر اس فلسفے نے جو حملہ کیا اس نے سب سے پہلی چیز اس بنیاد کو اکھیڑ دیا کہ اللہ سے بھی کچھ ہوتا ہے ان کا جو تمہاری عقل میں آتا ہے وہ کرو عقل کے مطابق پیسے خرچ کرو گے کم ہو جائیں گے لہٰذا اتنا دبداؤ خیرات نہ کرو اپنی عقل سے کام دو اللہ کے بھروسے کو اس نے اٹھا دیا اور یہاں پر دو گروہ پیدا ہو گئے ایک وہ جنہوں نے بالکل لیا عقل سے کام نہیں لیا اور واقعی عقل کو تلاش دے دی فارغ ہو گئے ایک انتہا یہ تھی ایک انتہا یہ تھی جنہوں نے پورا یورپ کے اس نظام پہ بھروسہ بھروسہ کر لیا اور اللہ کے راستے میں زکات تک دینے سے رک گئے اللہ نے ان دونوں کے نظاموں میں اعتدار کا نظام دیا تھا کہ کچھ عقل سے بھی کام لو کچھ دل کو بھی کھلا کرو اور مسلمان اس میں کم آئے اور دونوں انتہاؤں میں سے ایک انتہا پر پہنچ گئے اللہ کا بھروسہ ختم ہو گیا عقل کا غلبہ ہوا اور وہ اقتدار جس نے اپنے پنجے جمائے ہوئے ہیں اس ارتظار نے کہا جو بات تمہاری عقل میں آتی ہے اسے قبول کرو نتیجہ ایک نکلا کہ پوری نسل ایسی پیدا ہو گئی جس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو آسمانوں پہ چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے بس ٹھیک ہے کتابوں میں لکھا ہے مانو مگر میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا انبیاء علیہ صلاح السلام کے معجزات کا انکار یہ اللہ کی کرامت کا انکار اپنے بڑوں کی بزرگوں کی ماں باپ کی دعا تقدیر کے بدل جانے کا انکار اس کا نتیجہ یہ اطلاع کے ماں باپ کی دعا ہونا نہ ہونا برابر ہے ان کی عزت بھی نکل گئی قدر بھی نکل گئی ان کی دعا کی اہمیت بھی نکل گئی اور یا اللہ کی کرامات پر کیا اور گیا اور السلام کے موجودات پر ایمان دل کے رہ گیا یہ اس فلسفے کے نتیجے میں مسلمانوں میں ذہنیت پیدا ہوئی جو فلسفہ وہاں سے آیا تھا اور اس کا شکار سب سے پہلے کون ہوئے اس کا شکار وہ طبقہ ہوا جس طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ انڈیا علیہ السلام کو بھیجا انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں وہ غریبوں کے لیے نہیں آتے نہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کی پبلک کو ٹھیک کر دیں گے وہ آتی ہیں ایلیٹ کلاس کے لیے ایجوکیٹڈ کلاس کے لیے معاشرے کا جو سب سے آدھا طبقہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام ڈائریکٹ ان پہ ہٹ کرتے ہیں ان کی تعلیم جا کر انہیں پکڑتی ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کا ازا حرتنا پرتن امر نام تھی اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو تباہ کر دیں ہلاک کر دیں تو ان میں جو اوپر کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اپنا حکم ان تک پہنچواتے ہیں پہلے بھی آج السلام کے ذریعے فخر وہ بادشاہ اور ان کے بڑے بڑے لوگ حکمران ہماری بات نہیں مانتے بحقا علی القول تو ہماری حجت پوری ہو جاتی ہے ہماری طرف سے کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی ہماری بات پوری ہوئی تو پھر ہم نے اس کے بعد انہیں ہلاک کر دیا میرا تباہ اور برباد کر دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام سوسائٹی کے اس طبقے کے لیے آتے ہیں اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے ہیں مختلف ممالک میں حکمرانوں کو لکھے ہیں عام رعایا کو نہیں لکھے اسی لیے ہرکل کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے ہرکل بہت بڑا آدمی اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں آپ والے نے جو اس کو لکھا ہے اس سے پتا چلتا ہے کتنی وسیع مملکت تھی اس کی اور کتنا بڑا اس کا نظام تھا کو چلانے کا ایسے ہی چھوٹا سا آدمی چھوڑا ہی تھا ان کی ایران والوں کی جب اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور پہلی جنگ میں وہ لوگ ہارے ہیں اور ان کی سلیم اٹھا کر ایرانی لے گئے جس شریف کے متعلق ان کا عقیدہ تھا السلام کو اس لکڑی پر پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا اور ویسے مقصد کے ایرانیوں نے جب حملہ کیا ہے تو اتنا زوردار حملہ تھا کہ عیسائی فوجوں کی پسپائی ہوئی اور جب اس تریف تک اس مقدس لکڑی کو اٹھا کر لے گئے تو یہ اتنا ہی بڑا زلزلہ عیسائیوں کی دنیا میں تھا جیسے آج خدانہ آفتاب اللہ کو یہ کہے کہ بیت اللہ پہ حملہ ہوا اور دشمن جو تھے حضرت نکال کر لے گئے یہ عیسائیت اتنا بڑا یہ ہرکل تھا اتنا بڑا دماغ تھا عیسائیوں کا کہ اس نے ایرانیوں کے ساتھ جب جنگ کی تو اس نے اس تریف کو واپس لیا اور تریف کو واپس لا کے اس نے نظر مانی کہ اللہ سے کہ اگر یہ چیز مجھے واپس مل جائے تو میں پیدل جاؤں گا اس کا نصب کرنے کے لیے اور یہ پیدل چل کر گیا ہے بیت المقدس میں اور جا کے اس نے نظر کی اور پڑھا لکھا اتنا تھا کہ اس نے کہا آج میں مسجد کے اندر نہیں سوں گا میری شاہ باہر جب باہر بچھا دی گئی مقصد کچھ اور تھا اور اس سے کچھ اور یہ اندر گرمی اور مقصد کیا تھا اس نے صبح کے خط لکھا اپنے ایک دوست کو یہ دونوں ایک ہی جگہ پڑے تھے لیجیے میں نے اور لکھا کہ آج رات ستاروں پر میں نے غور کیا اور ان کی چالیں دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ وہ جو آخری نبی نے آنا تھا وہ آ آ گیا گیا اربوں میں میں اس قوم آخری نبی علیہ ختم کراتے جو گاہ کراتے قزارہ ملک سکتا ان کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے تو اس نے آگے سے جواب میں لکھا ہے کہ میں تم پہ ایمان ڈال چکا ہوں اور میں جا رہا ہوں یہ خط کئی راستے میں کھول دیا گیا پڑھ لیا اور انہوں نے اس کو قتل کر لیا جب اطلاع تھا کہ ایمان لانے سے رک گیا کیونکہ ایمان اگر لے آتا تو اس کی سلطنت دی جاتی رہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جو خط لکھوایا ہے اس میں ایک جملہ بڑا عجیب یہ اضافہ فرمایا فرمایا کہ اگر تم نے اس دین کو قبول نہ کیا تو تمہاری رعایت کے کفر کا گناہ تمہاری گردن پر جائے گا انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے ہیں بنیادی طور پہ اگر یہ بات عام ہمارے ایک نظریے کے خلاف ہے اب اسے نہ مانی کوئی حرج نہیں یہ کوئی کفر اسلام یا پھر سجود کا مسئلہ تھوڑا یہ تو بحث ہے ایک علمی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس اس اس طبقے کے لیے آتے ہیں ہمارے یہاں جو استعداد کا حملہ ہوا یورپ نے سوسائٹی نے فلسفے نے ان لوگوں پر حملہ کیا جو لوگ حکمران تھے جو لوگ اقتدار میں تھے جو اپنے باپوں کے بعد وراثت میں سلطنتیں میں ملی تھی انہوں نے ان شہزادوں دل تبدیل کیے ان کی سوچ کو بدلا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ اسلام میں تمہارے متعلقات نہیں ہے اگر تم اپنی مملکت چلانا چاہتے ہو تو تم ہم سے مدد کو اپنے بچوں کو ہمارے یہاں بھیجو ہمارے یہاں پڑھاؤ ہم تعلیم دیں گے ہمارا سسٹم یہ دیکھو اس میں اتنی چیز آ رہی ہے اس میں اتنا تمہیں نفع ہو رہا ہے سیاسی تدابیر ہم تمہیں سکھائیں گے کس طرح تم بیس بیس تیس تیس سال ایک حکمران بن کے رہ سکتے ہو کیونکہ تمہاری پبلک میں سیاسی شعور کو پیدا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ہو جائے گا تو ایسی صورتحال آ جائے گی اسی لیے اس سیاسی شعور میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی جنگ عظیم کے بعد کیمزم دنیا میں پہلی مرتبہ ابری ہوئی طاقت حکومت مل گئی اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو امریکہ نے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ اب دنیا میں ہماری سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی باتوں سے ٹکر لینے کے لیے ایک اور سلطنت پیدا ہوگی اور انہوں نے روس کے ساتھ فوجی ٹکراؤ کے بجائے ایک اور راستہ اختیار کیا اور یہ ہمارے دن کی دانش مندی اور عقل مندی کا مبنی تھا انہوں نے اتنا لٹریچر چھاپا اتنا کمیونزم کے خلاف چھاپا اتنی کچھ تحریرات کروائی گئی اتنا کچھ کہ دنیا پوری کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہر آدمی مسلمانوں میں خاص طور پہ یہ روح پونچ دی کہ یہ جو ہے تباہ کن ہے یہ کفر ہے یہ یہ چیز ہے سرمایہ داری کے نظام کو بچاؤ اور کو تباہ کرو اور اتنا کچھ لکھا کہ ایک بڑی مشہور کتاب اس زمانے میں لکھی گئی دا نیو کلاس اور یہ کتاب جو تھی اس کے بارے میں کہا گیا the book that is shaking the world اور یہ تبصرہ اور کسی نے نہیں کیا ڈائجسٹ والوں نے کیا تو یہ جو نیو لکھی نیو کلاس کو لکھی تھی کتاب اگر آپ نے اس سے پڑھا ہے اس نے دنیا میں بڑے بڑے دماغ ہلا کر رکھ دیے اور تسلیم کرایا تو کیمونیزم سب سے برے لوگ ہیں کیمزم ختم کرو اور انہوں نے جب پوری دنیا میں تحریری طور پر علمی طور پر لوگوں کے ذہن کے قابل کر دیے تو پھر افغانستان کا حملہ یہ سارا کچھ جواب دی جائیے کہ ان کی امپائر کرش ہو گئی اور رشیا ٹوٹ جاؤ یہ چیزیں ہو گئی اور اسی کے ساتھ دوسری سیاسی بات یہ ہوئی کہ اب آیا مسلمانوں کا مسئلہ یہاں پہنچ کے امیرکن شکست کھانی پڑی اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اسلام کے خلاف اتنا کچھ لکھتے دنیا میں پھیلاتے اور معاذ اللہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا مذاق اڑاتے یہ چیزیں اگر یہ وہ کرتے تو مسلمان جذباتی تھے لڑتے بڑھتے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لے لی اور جو کچھ ہو رہا ہے پوری مسلمان دنیا میں اس وقت وہ ہو رہا ہے انہوں نے ٹکر لے لی وہاں انہوں نے طریقہ کار یہ استعمال کیا کہ تحریر اور تعلیم کو کام ملا ہے کو ملانے کے لیے ہمارے لیے یہ طریقہ استعمال کیا ٹکر لے لی فوجی طور پر اور اس میں وہ اب شکست کے پر ہوئے ہیں امیرکن اور ابھی تک ان کے پاس ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ اسلام کو نظریاتی طور پر وہ شکست سکے یہ ہوگی نہیں سکتا اس لیے کہ اسلام اللہ نے دین ایسا رکھا ہے چاہے یہ دین آئے یا نہ کہ نظریاتی طور پر اسے شکست نہیں ہوگی نظریاتی طور پر بہتر سے بہتر نظریہ اسلام کا موجود ہے نظریاتی طور پر بہتر سے بہتر نظام موجود ہے آپ کو شاید نہ ہو لیکن بش کے جو سیکرٹری تھے فائنانس کے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اس وقت مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑا خطرہ وہ کتابیں ہیں اور وہ ان کے اسکالرز ہیں جو بینکنگ کا ایک نظام ایسا پیش کرتے ہیں جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہے اس میں سود نہیں پڑھنے چاہیے کہ ان اسکالرس کو بدنام کریں ہمیں چاہیے کہ ان کالج کی خبر لیں خبر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی مسلمانوں میں شیئر کریں ان پر الزام لگائیں ان کو برا بنا کر پیش کریں جیسے کہ ہوتا ہے مسلمان سیدھے سادے باتوں میں آ گئے اور اس والد صاحب کے پیچھے وہ پورا ٹیم باندھ دیا تاکہ وہ آدمی بدنا ہو اور اسی کا اسی کا ایک شافخانہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کراچی میں وہاں تک عثمانی صاحب پر جو الزامات لگے اور جو کچھ بھی ہوا یہ اسی کا ایک حصہ ہے سارے کا سارا اور جس ان لوگوں میں سیاسی شعور نہیں تھا انہوں نے مولانا کی مخالفت کی اس کے خلاف کتابیں لکھی پمپلٹ لکھے یہ لکھا وہ لکھا یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اسلامک بینکنگ کی دنیا میں چل پڑے یہ اس نے لکھا ہے جو ساری زندگی بش کو ساری فیملی کو ہی امیرکن پریزیڈنٹ کو اکانومی میں پڑھاتا رہا اور رائے دیتا یہ ہے وہ اقتدار اور اس اقتدار کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہمیں مسلمان اکانومسٹ جو ہیں ان سے کچھ لینا نہ لینا نہ ہماری بات ہوتی ہے نہ ہماری رسوں کی دعوت ہمارا ہمارا مقام ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بات بھی کر سکیں ہم جاری آدمی کیا ہم سے کریں گے لیکن ہم یہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ سارا ایک حصہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہ نہیں کو شکست دی اسلام کو نظریاتی طور پر شکست دے سکیں لیکن نہیں ہو سکتا اور اس امتزاج کا آغاز ہوا تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے دور میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید کے آغاز میں لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا نظام الہام کیا ہے اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ جو نظام ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ پوری دنیا پر غالب آنا چاہیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک گوشے اور کونے میں بیٹھ کے اسلام کی حقانیت کی دعوت دیتے رہے اسلام کے سسٹم کو ایکسپلین کرتے رہے جب اللہ والدہ جیسی شاندار کتاب انہوں نے لکھی اس کتاب کو جب آدمی پورا پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ جی کا نظام ہے جو اپنے بندوں کو صحیح رکھ سکتا ہے اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اس میں کیا حکمت ہے خدا نے لوگوں کے طبقات جو مقرر کی ہیں اس میں کیا حکمت ہے اللہ نے معاشی نظام میں تفریح جو رکھی ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ اس میں خدا نے کیا تین امتزاج پیدا کیا ہے نبوت کیا ہے اس کے اعتماد کیا ہے اللہ کی ذات کیا ہے اس کی صفات کیا ہے خدا کی صفات کے ساتھ بندے کا منسلک ہونا کیا ہے آخرت کیا ہے جہنم کیا ہے کیوں ملے گی کائنات کا انجام کیا ہوگا شاہ قرآن کریم اور حدیث کے اس نام کے نظام کو بیان کرتے ہیں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ تجدیدی کارنامہ تھا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی اور آج حضرت رحمت اللہ کے انتقال کو سترہ سو ساٹھ اکسٹھ ایسے واقع پہ انتقال ہوا تھا تقریباً تقریباً آپ دیکھ لیں ڈھائی سو سال گزر رہے ہیں مگر اب بھی شاہ صاحب اللہ علیہ کا نظام چل رہا ہے اب بھی شاہ صاحب رحمت اللہ کے فلسفے میں بس سب سے بڑا کام جو مسلمانوں کے کرنے کا ہے وہ یہ کہ وہ سوچیں اس ارتداد کے فتنے کو مسلمانوں سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس ارتداد کے لیے ہم پھر کہتے ہیں کسی کلیسا میں جانے کی ضرورت نہیں کسی مندر میں جانے کی ضرورت نہیں کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کوئی اور دین قبول کر لیا ہے یہ اسلام کو گن لگ جاتا ہے ایمان کو اندر ہی اندر اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ فوراً کافروں کے نظام میں جا گرتا ہے وہ کہتا ہے اسلام میں اس کا حل نہیں مل رہا لہٰذا بجائے اس کے کہ میں صبر کروں اللہ کی مشیت کو دیکھوں دعا کو کروں یہ وہ اس کی بجائے وہ کہتا ہے بالکل نہیں جب یورپ میں ایک نظام ہے ہم کیوں نہ اس کو اپنا دیں اسے اگر گوشت اچھا کھانے کو نہیں مل رہا تو کہتا ہے گوشت تو میری ضرورت ہے پروٹین ہونی چاہیے ایسی لامیات ہونی چاہیے اس سور کے گوشت کھانے کے لیے کبھی تیار ہو جاتا ہے یہ ساری کی ساری ساری چیزیں کیا ہیں یہ اس فلسفہ اقتدار کے حملے کے بچے ہیں جو انہوں نے آہستہ آہستہ ہم پہ کیا ہے اور ہمارے نوجوانوں نے اور ہماری نسلوں نے اسے ایسے قبول کر لیا ہے جیسے دودھ آسانی سے انسان کے حلق سے اتر جائے اس طرح یہ حلق سے اتر ہی نہیں کیا میرے نے اسے قبول بھی کر لیا ہے اور اس غذا کے آثار ہمارے آبا اور جوارے میں نظر آتے ہیں یہ پورا ویسٹرن کلچر ہے اور مسلمان اس وقت تک اس کلچر سے نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ افراد تیار نہ کریں جو افراد اس نظام کو پڑھیں وہ افراد اور ادارے جو ادارے اس نظام کے اگینسٹ اسلام کے نظام کو دوبارہ زندہ کریں وہ تعلیمی ادارے جہاں پر اسلام کی ان چیزوں کو باقاعدہ بڑھایا جائے وہ تعلیمی ادارے جو بچیوں کے ایک پردے کی اہمیت کو بتائیں وہ تعلیمی ادارے جو لیڈی ڈاکٹر کو الگ ایک کلاس دیں وہ تعلیمی ادارے وہ ہاسپٹل جو عورتوں کے لیے بالکل الگ ہاسپٹلوں اور مردوں کے لیے بالکل الگ ہاسپٹل ہوں وہ وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز جہاں لڑکیاں بھی پڑھیں اور لڑکے بھی پڑھیں مگر الگ الگ کو ایجوکیشن اور اس کے اثرات یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں یہ اس ویسٹرن کلچر کا نتیجہ ہے اس تعداد کے حملے کا نتیجہ ہے جو ہم پہ ہوا ہے اور ہمارے لوگ اسے بڑی آسانی سے روح افزا کی طرح اور شرکت کی طرح پی کے حضرت کر کے مصر میں ترکوں کے آخری جو لوگ تھے ان میں ایک محمد علی پاشا تھا اور مصر میں جب ملکہ آئی تو شاہد مصر کے ساتھ جو معاہدے ہونے تھے ترکوں کے ساتھ جو معاہدے ہونے تھے اس نے بظاہر ایک چھوٹی سی شک اب اس شک کو دیکھیں اور آپ جب پرویز مشرف کے اور امیرکا کے جو آپس میں معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک شک کو بھی ذرا غور کریں دونوں میں کیا کیا سملیرٹی انہوں نے کہا کہ ہمیں مصر سے بڑا برطانیہ نے کہا ہمیں مصر سے بڑی ہمدردی اور آپ کے یہاں بس صرف اتنی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی ہم واقع ہو جاتی ہیں ہر سال بچوں کی جو بچہ بچہ کا نظام ہے نا گھر گھر میں دایا آتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بجائے ہم میٹرنیٹی ہومس بنانا چاہتے ہیں بس اتنا ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی لیڈی ورکر کو برطانیہ سے بھیجیں گے اور ہماری لیڈی ڈاکٹر آ کر یہاں پر کام کریں گی اور بھی ہوم بنا اتنی تبدیلی علی پاشا نہیں مانے اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حیران حکومت والے انہوں نے نے کبھی اس اس بات کے ماننے میں کیا ہے کہا مصر میں بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں ساری عورتیں مر جائیں میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ میٹرنٹی ہومس ہمارے یہاں بھی قائم ہوں علی پاشا نے دفاع کیا لیکن ظاہر ہے کہ سیاست پھر وہی چیز ہے مصر میں اجازت دے دی گئی اور اس نے مصریوں نے پچاس سال کے بعد رپورٹ میں لکھا انہوں نے کہا اب ناجائز بچے اتنی کثرت سے پیدا ہونے لگے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا مسلمان کا نظام کہاں بگڑ گیا کہاں ختم ہو گیا محمد علی پاشا کہتا تھا کہ اس نظام کو جب تم لاؤ گے تو تم ان لوگوں کو لاؤ گے جن میں ایمان کی کوئی اہمیت نہیں جن میں نصب کی کوئی بکت نہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا باپ ہے تو یہ میٹرنٹی ہومز کے ذریعے تمہاری پوری نسلیں آگے کو تبدیل ہو جائیں گی اپنی بچیوں کو یہ چیزیں پڑھاؤ اپنی بچیوں کو رکھو اور ان کو ان کو کو ان ان چیزوں کی ٹریننگ دو ان کو نہ آنے دو یہ ایک بات اس کی تھی اور ہمارے ہاں جب مشرف صاحب نے معاہدہ لکھا کبھی آپ سوچیں اس معاہدے میں جو چیزیں اور تھیں ان میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ پاکستان کا تعلیمی نظام امریکہ کنٹرول کرے کوئی اس پہ نہیں بولا کسی سیاست دان نے احتجاج نہیں کیا کسی عالم دین نے ہم نے نہیں سنا کہ کہ یہ جو شک رکھ رہے ہو یہ تو تم پوری قوم کو تباہ اور برباد کرنے کی شک مان رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو یہ سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمارے ہاں ایسے افراد نہیں تیار ہو رہے جو سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ اسلام پر مکمل یقین رکھتے ہیں ہمارے ہاں ایسے ادارے نہیں بن رہے جن اداروں میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تعلیم دے سکتے ہیں ہمارے یہاں الگ میڈیکل کالجز نہیں قائم ہو رہے جہاں بچیاں پردے کے ساتھ جائیں اور تعلیم کو حاصل کریں اور آج نہیں دس سال بعد پندرہ سال بعد شہروں میں لیڈی ڈاکٹر کے الگ اپنے ہاسپٹل ہوں اور جہاں عورتیں جائیں اور شرم اور حیا کے ساتھ اپنی ساری بیماریوں کا علاج کرائیں لوگوں کو اور ہمارے مذہبی طبقے کو خود اس کی فکر نہیں ہے خود وہ نہیں سوچتے جتنی مناظرے پہ کتابیں ہوتی ہیں اس کے کے خلاف لکھا اور اس نے نیچ کے خلاف لکھا اور یہ دلیل ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو اس تاریخی کے درمیان اٹھے اور وہ ایک کتاب لکھے جس میں وہ ظاہر کرے جس میں بتائے کہ اسلام نے غلامی کو کیوں جائز رکھا تھا غلاموں میں کیا کیا کتاب ہوا کرتی تھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پہ کہ اسلام نے بینکنگ کا یہ سسٹم دیا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو لکھے کہ تجارت کے کیا کیا ذرائع ہیں عالم اسلام میں پچھلے زمانوں میں کیسے تجارت ہوا کرتی تھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک اچھا بیلنس تعلیمی نظام مرتب کر کے دے دے کہ یہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو پڑھنا چاہیے کوئی کمیٹی ایسی نہیں ہے جو کہیں کہ پانچ سال بعد چار سال بعد ہم جائزہ لیں گے کن کن علوم کو بچوں کو پڑھانا ہے کن کن چیزوں کو نکالنا ہے کہ بچے ہمارے کہاں جائیں گے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ طے کر سکے کہ ہمارے مدارس سے نکلنے والے اتنے بچے یہ کبھی ریڑھی لگا لیتے ہیں کبھی دکان لگا لیتے ہیں کبھی وہ کوئی فروٹ کا کاروبار کرنے لگتا ہے کوئی جا کر ان تنظیموں کے ہزار چڑھ جاتا ہے ان بچوں کا فیوچر کیا ہے ہمیں ان کے بارے میں کیا سکنا ہے ہمیں ان کو کیسے سکھانا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ جو اللہ کے دین کو بھی سمجھتا ہو اس کی حکمتوں کو بھی سمجھتا ہو اور ان کافروں کو جو اس نظام کے دائی اور اس ارتداد کی دعوت دینے والے ہیں خود ان کی زبان میں انہیں جا کر بات کر سکے کہ بھائی جس چیز پہ تمہیں اعتراض ہے یہ ہے اور یہ ہے جتنی دو آنکھوں میں انگلیاں ہیں اتنے بھی پورے عالم اسلام میں اس وقت افراد نہیں ہیں جو فرینچ جانتے ہوں انگلش میں بات کر سکتے ہوں جرمن جانتے ہوں اسپینش جانتے ہوں کوئی ایسی زبان جانتے ہوں جو ان کو جا کر ان کی زبان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں کہ صاحب اسلام یہ نہیں جو تم کہتے ہو اسلام کو ہے جس ترجمانی ہم کرتے اس سے اقتدار کا سوچنا چاہیے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں یہ صورتحال کیسے بدل سکتی ہے بھائی آدمی افراد کام انہیں بڑا بناتا ہے جب آدمی بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر کام نہیں کرتے بڑا آدمی جب ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے تعلقات اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ لکھ نہیں سکتا پڑھ نہیں سکتا بڑے آدمی سے ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آدمی کام وہ کرتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے بیس سال تیس سال کی مسلسل ماری کی محنت کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے نا لوگ کہتے ہیں صاحب کمال کیا اس آدمی نے اتنا بڑا کام کیا وہ کام نے اسے بڑا بنایا ہے اس نے وہ جو بڑی شخصیت بنی ہے کام کی وجہ سے بنی ہے یہ نہیں ہے کہ بڑی شخصیت پہلے بن گئی تھی کام بعد میں ہوا تھا کام کرنے کا اور بڑی رکاوٹ جو شیطان ڈالتا ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ بیٹے ہو تو تم پتھر مگر تم بنیاد کا پتھر نہ بنو مینار کا پتھر بنو تک سب کی نگاہ پہنچے یہ شیطان بڑی رکاوٹ ڈال دیتا ہے آجزی اپنے آپ کو مٹانا اپنے نام سے دستبردار ہونا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ایسے افراد چاہیے جو لینے والے نہ ہو دینے والے بنے ایسے افراد تیار ہونے چاہیے جو نام اور نمود اور نمائش سے بالکل پرے ہوں اور وہ کہیں تمہیں خدا مبارک کرے نام اور نمود ہمیں صرف کام سے کر ہے جو دنیا کو صالحیت اور نفع دے سکے اور دنیا کے نفے میں خود فائدہ اٹھانے کا وقت آ جائے تو پیچھے چلے جائیں کہ ہمیں اپنا حضرت اللہ سے لینا تم سے کری ہمیں اپنی محنت اس کا خدا سے وصول کرنا ہے تم سے ایسے لوگ اسی لیے ہمارے یہاں ادارے نہیں بنتے ہمارے یہاں جتنی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے نتیجے میں شخصیات مضبوط ہوتی ہیں ادارے نہیں بنتے یہ سب ان لوگوں کے سوچنے کی باتیں جنہیں اللہ نے اسباب اور وسائل دیے ہیں جنہیں اللہ نے اسباب اور وسائل اس امت میں دیے ہیں ان کے سامنے مقاصد نہیں ہیں اور جو مقاصد کو جانتے ہیں انہیں اسباب اور وسائل مہیا نہیں ہیں مگر کبھی تو یہ اجتماع ہوگا کبھی تو لوگ آپس میں مل بیٹھیں گے مگر جب بھی مل بیٹھیں گے وہ بل آپس مجبور ہوں گے کہ ہم اپنے ہی نظاموں پر غور کریں اور ایسے احساس تیار کریں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ کا جدیدی کارنامہ تھا یہ ان کی فکر ہے ان کی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے اور الحسلی نظری رحمت اللہ کے مطالعے سے ملی ہیں خیال آیا کہ آپ کے سامنے یہ چیز